رکوع ہے یہ ستائیس سے لے کر چھیالیس تک چھبیس سے لے کر ستائیس سے لے کر چھیالیس تک یہ آیات ہیں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور جو منکرین آخرت کا سب سے بڑا شوبہ ہے کہ یہی تھا کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گی ان کو دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا کیا بات کہتے ہیں عجیب سی بات کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر تمہارا پور پور جو ہے سب جوڑ دیا جائے گا اور پھر تم اسی طرح زندہ انسان ہو جاؤ گے یہ کیسے ہوگا دوبارہ بس زندگی تو یہی زندگی ہے اس کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے اس سے پہلے فرعون کا ذکر کیا فرعون کے ذکر میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو سرگزشت بیان کی گئی اس کے اندر تو ایک تاریخی استدلال ہے کہ بھائی تمہارے سامنے یہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ فرعون گزرا ہے اور فرعون سرکش تھا باغی تھا خود رب اور الہ بنا ہوا تھا اللہ کی مخلوق کو اس نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹا ہوا تھا بنی اسرائیل پر تو سخت مظالم وہ ڈھا رہا تھا مردوں کو ذبح کر دیتا تھا عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور باغیانہ زندگی تھی اس کی ایک طرف وہ تھا دوسری طرف موسا علیہ السلام کہ جو اس کو تزکیے کی طرف دعوت دے رہے تھے اللہ کی معرفت کی دعوت دے رہے تھے ہدایت کا راستہ اسے دکھا رہے تھے جن کی اپنی زندگی جو ہے نیکی اور تقوا کی زندگی تھی اب یہ دو کردار تمہارے سامنے ہیں تم خود ہی سوچو کہ فرعون کی ساری زندگی جو ہے تخت شاہی پر ہی گزری عیش و عشرت میں ہی گزری راحت اور آرام ہی میں گزری تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ موت نے آ کر اس کا جو خاتمہ کر دیا موت تو اس کی اس حال میں آئی تھی کہ وہ فوجوں کا قائد تھا لشکروں کی قیادت کر رہا تھا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کر رہا تھا اسی حال میں اس کو موت نے آ پکڑا اب آپ یہ بتائیے کہ ساری زندگی اس کی کفر میں تغیانی میں سرکشی میں ظلم میں بغاوت میں فساد میں گزری اور دنیا میں اس کو کیا ملا دنیا میں اس کو تاج ملا تخت ملا اقتدار ملا سلطنت ملی عیش و عشرت کا سامان ملا دنیا میں تو اس کو یہ ملا اور زندگی اس کی فساد کی تھی بغاوت کی سرکشی کی ظلم کی عداوت کی مخلوق خدا کو جو ہے ٹکڑوں میں بانٹنے کی تقسیم کرنے کی اللہ کے بندوں پر ظلم ڈھانے کی زندگی تو اس کی ساری یہ تھی اور اس کے مقابلے میں جہاں تک موسا علیہ السلام کا تعلق ہے جو نیکی کی زندگی تھی تقوا کی زندگی تھی للایت کی زندگی تھی خشیت الہی کی زندگی تھی مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کی زندگی تھی زندگی تو ان کی یہ تھی لیکن ان کو جہاں تک دنیا کا تعلق ہے دنیا کے لحاظ سے وہ اپنے بچپن ان کا اس حال میں ہے کہ والدہ ان کو دریا میں جو ہے وہ پھینک دیتی ہے پھر اون کے گھر پرورش ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اپنا ہی شہر جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے مدین کی طرف جا رہے ہیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں مدین میں رہتے ہیں دس سال خدمت کے ہیں واپسی ہوتی ہے سفر کی سروگتے ہیں اس کے بعد فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں تو زندگی ان کی ساری کی ساری فقر کی اور پھر سرائے سینا میں جاتے ہیں اور سرائے سینا ہی میں ان کی وفات ہو جاتی ہے دنیا میں تو نہ ان کا کوئی اقتدار ملا نہ کوئی تخت ملا نہ تاج ملا نہ سمان عیش و عشرت وہ ملا جو فرعون کو ملا تھا لیکن زندگی ان کی نیکی کی تھی تقوا کی تھی للایت کی تھی خشیت الہی کی تھی مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کی تھی اب آپ خود سوچیں کہ اگر موت نے زندگی کا خاتمہ کر دینا ہے اور اس کے بعد کوئی دوسرا عالم نہیں ہے کوئی دوسری زندگی نہیں ہے کہ جہاں جس نے نیکی کی ہے اس نیکی کی پوری پوری اس کو جزا ملے اور جس نے بدی کی ہے اس کو اس بدی کی پوری پوری سزا ملے اگر کوئی ایسا عالم اس دنیا کے بعد نہیں ہے تو پھر ظلم اور عدل دونوں برابر نیکی اور بدی برابر محبت اور شکاوت برابر سرکشی اور بغاوت اور اطاعت اور برداری برابر مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور مخلوق خدا کے ساتھ ظلم اور عداوت دونوں برابر اور اگر اس کارخانہ عالم کے اندر یہ سب کچھ ایک ہی جیسا ہے بلکہ برابر نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے جو بدی کر رہے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں جو عداوت اور سرکشی اور بغاوت کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو عیش و عشرت تاج و تخت اور جو نیکی اور تقوا اور رافت اور رحمت کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے لیے فخر اور درویشی تو کیا یہ کارخانہ عالم جو ہے یہ ایسا ہی ایک کھلنڈے کا کھیل ہے بس کہ جس کی کوئی مقصدیت نہیں ہے بے مقصد ہے تو پھر بھلا نیکی کرنے والے نیکی کیوں کریں اور بدی والے بدی سے اجتناف کیوں کریں آپ اس میں تو سوچیں فرعون کی یہ سرگزشت جو سنائی کہ جو پورے قرآن کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے اس صورت کے سیاق اور سباق کے مطابق چند آیتوں کے اندر چند جملوں کے اندر جو ہے وہ ساری سرگزشت بڑے ایجاز اور اختصار کے ساتھ بیان کر دی گئی یہی تن اسی تنوع کے لیے کہ ذرا غور تو کیجئے کہ اسی پر اگر تھوڑی دیر غور کرو گے تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ دوسرا عالم ہونا چاہیے یہ عین عقل کا تقاضا ہے انسان کی عقل کا تقاضا ہے کہ دوسرا عالم ہونا چاہیے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں نیکی کرنے والے کو نیکی کا پورا پورا سلا دیا جائے اور بدی کرنے والے کو بدی کی پوری پوری سزا ملے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا بدی کرنے والے کو پوری پوری سزا دنیا میں نہ مل رہی ہے نہ مل سکتی ہے نہ مل رہی ہے نہ مل سکتی ہے اور نیکی کرنے والے کو نیکی کا پورا پورا سلا پوری پوری جزا ملنی چاہیے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نہ مل رہی ہے پوری پوری اور نہ مل سکتی ہے لہذا خود عقل کا تقاضا یہی ہے کہ دوسرا عالم ہونا چاہیے کہ جس میں زندگی انسان کو ایسی دی جائے ایسی زندگی دی جائے لیکن ایسی زندگی دی جائے کہ جس زندگی میں بدی کرنے والے کو پوری پوری سزا ملے اور نیکی کرنے والے کو پوری پوری جزا ملے اور وہ زندگی وہی زندگی ہو سکتی ہے کہ جس زندگی کے بعد فنا نہ ہو جس زندگی کے بعد فنا نہ ہو اس لیے کہ نیکی کے سمرات بھی نہ ختم ہونے والے ہیں اور بدی کے اثرات بھی لامت نہیں ہیں جب بدی کے اثرات بدی اس نے کی تو زندگی کے مختصر عرصے میں ہے لیکن اس بدی کے اثرات جو ہیں نہ ختم ہونے والے ہیں نیکی نیکی کرنے والے نے کی تو بڑے مختصر عرصے کے اندر ہے لیکن نیکی کے اثرات جو ہیں وہ نہ ختم ہونے والے ہیں لہذا زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے عقل کا تقاضا یہ ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ جس زندگی کی کوئی انتہا نہ ہو جس زندگی کے بعد فنا نہ ہو اور نیکی کرنے والے کو پوری پوری جزا ملے اور بدی کرنے والے کو پوری پوری سزا ملے اور یہی تو جو عقل کا تقاضا ہے جو عقل کا تقاضا ہے اسی کا جواب تو پیغمبر دے رہے ہیں اسی کا جواب تو وہی دے رہی ہے کہ جہاں عقل تقاضا کرتی ہے لیکن آگے عقل کی حدود ختم ہو جاتی ہیں یاد رکھیے عقل کی حدود جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں جہاں عقل کی حدود ختم ہو جاتی ہیں وہاں وہ یہ آ کر جو ہے وہ عقل کی رہنمائی کرتی ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا ہم نیکی کو ضائع نہیں کرتے ہم نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہے وہ اس برائی کو بھی جو ہے وہ دیکھ لے گا تو خود سرگزشتے موسا فرعون پر بھی غور کریں تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ دوبارہ جی اٹھنا جو ہے یہ ناگزیر ہے لازمی ہے یہ اگر نہ ہوتا تو پھر عقل کے لیے تعجب خیز بات ہوتی پھر عقل جو ہے وہ حیران اور سرگرداں ہوتی اس کا ہونا این تقاضا عقل ہے اب جہاں تاریخی دلال قرآن نے پیش کیا اب قرآن آفاق اور انفس کا پورا نظام جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہا ہے اور ذرا دیکھیے کہ سب سے پہلے قرآن انہی سے سوال کرتا ہے اور یہ ہر ایک سے ہے عامی ہے یا خاص ہے پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے یا بہت اعلیٰ مفکر اور فلسفی ہے نزول قرآن کے دور کے وقت کا انسان ہے کہ آج اکیسویں صدی یا آج کے بعد ہزاروں سال بعد میں آنے والا انسان ہے کسی دیہات میں جو ہے وہ زندگی بسر کرنے والا ہے یا کسی شہر کے تمدن سے جو ہے وہ مستفید ہونے والا ہے سب کے لیے یکساں سوال ہے اور سب کی فکر اور سب کی عقل جو ہے وہ اپنی اپنی سطح پہ اپنی اپنی سطح پہ اس سے حرکت میں آتی ہے سطح اپنی اپنی ہوگی جتنی جتنا جس کا علم جس کا فہم جس کی عقل وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے اس کے لیے یہ اور زیادہ استدلال بڑا ہوا ہوگا اور جس کی جتنی عقل اور فہم کم ہوگا استدلال اس کے لیے بھی جو ہے لیکن اس کی سطح کے مطابق ہوگا غور کیجیے گا سوال کیا ہے وہاں کہتے ذرا بتاؤ سب بتاؤ عام انسان ہیں وہ بھی بتائیں بڑے فلسفی اور سائنسدان ہیں اکیسویں صدی کے سائنسدان ہیں جنہوں نے فلکیات اور الویات اور کہکشاں اور ستاروں کو جا پہنچے ہیں عالم طبیعت کا کھوج لگا رہے ہیں وہ ہوں وہ بتائیں یا عام انسان کہ جو جب اوپر نگاہ بلند کرتا ہے تو نیلگوں آسماس کو جو ہے وہ نظر آتا ہے اور رات کو دیکھتا ہے تو کروڑوں اربوں خربوں ستارے جو ہیں وہ اس کو چمکتے ہوئے دکھائی دیتی عام انسان معمولی عقل والا وہ بھی اور وہ انسان جو علوم طبعیہ کے اس مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ کئی نظام اس نے دریافت کیے ہوئے ہیں اور کے سلسلے میں اس کی عقل جو ہے وہ گھوم پھر رہی ہے دونوں سے یکساں سوال ہے کہ اشد ام بتاؤ کہ آسمان کا پیدا کرنا جو ہے یہ زیادہ بڑا کام ہے یا تمہارا پیدا کرنا جتنا انسان کا علم بڑھتا چلا جائے جتنا بھی بڑھتا چلا جائے کائنات کے بارے میں جتنا علم اضافہ ہوتا چلا جائے گا اس کا جواب کیا ہوگا جواب ایک ہی ہوگا یا نہیں ان تم اشد و امسم کیا تمہارا بنانا جو ہے یہ زیادہ بڑی بات ہے یا یہ جو آسمان اللہ نے بنایا ہے یہ بنانا بڑی بات ہے بنا اللہ نے اس کو بنایا ہے اللہ نے اس کو بنایا اور یہ بات یاد رکھیے کوئی بڑے سے بڑا مشرق بھی فرعون الوحیت کا دعویٰ کرے ربوبیت کا دعویٰ کرے یاد رکھیے گا دنیا تاریخ انسانی کے اندر بڑے سے بڑا مشرق بھی کوئی ایک مشرق ایسا نہیں ملے گا کہ آسمان کی ساخت آسمان کی بناوٹ آسمان کی تخلیق جو ہے وہ اپنے کسی بت کی طرف جو ہے اپنے کسی غیر کی طرف جو ہے وہ منسوب کرے یا فرعون الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ کہے کہ آسمان میں نے بنایا ہے نمرود یہ دعویٰ کرنے کے باوجود کہ میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں اس دعوے کی جسارت نہیں کر سکتے کہ آسمان ہم نے بنایا ہے اور قرآن کریم نے جا بجا ذکر کیا ہے کہ ان سے پوچھئے امن خلق السماوات کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا ہے اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے ان کا جواب ایک ہی ہوگا قرآن نے ان کے جوابات نکل کی ہے کہ سیقول اللہ یہ لوگ کہیں گے ان کا جواب یہ ہوگا کہ یہ اللہ ہی نے بنایا ہے آسمان اشد خلقن امسما کیا تمہارا بنانا جو ہے وہ زیادہ ہے سخت ہے بھاری کام ہے یا آسمان کا بنایا جانا بنا ہا اللہ نے اس کو بنایا ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے اور رفع سم کہا فسوا اللہ نے اس کی چھت کو بلند کیا ہے سم کہتے ہیں اس کی چھت کو بلند کیا اللہ نے فسوا اور کو ایسا اموار بنایا ایسا اموار بنایا ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شگاف نہیں اس میں جو ستاروں سیاروں کے کشاؤں کے مدار جو ہیں وہ طے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ اپنے اپنے مداروں میں جو ہے وہ چل رہے ہیں کہیں نظام عالم کے اندر جو ہے آپ کو تباہی اور بربادی جو ہے وہ آپ کہیں جو ہے وہ اپنے طے شدہ راستوں سے جو ہے وہ انحراف کرنے والے نہیں ہیں ایسا اموار اس کو بنایا ہے رفا سم کہا فسواہا اللہ نے اس کی چھت کو بلند کیا ہے اور اس کو درست بنایا ہے وَأَغْتَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ زُحَاهَا قرآن کے الفاظ بھی دیکھیے اور آیات کے فواصل پر بھی غور کیجیے الہی کلام وَأَغْتَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ زُحَاهَا اور پھر اس کی رات کو تاریخ بنا دیا کیسا نظام رات کو تاریخ بنا دیا اور اس کے دن کو جو ہے وہ روشن کر دیا تاریخ رات بنائی کہ انسان کی راحت کے لیے انسان کے آرام کے لیے انسان کے سکون کے لیے تاریخی ہی کی ضرورت ہے اور انسان کے معاش کے لیے کام کاج کے لیے کاروبار کے لیے روشنی ہی کی ضرورت ہے اور اس نے رات کو تاریخ بنایا اور دن کو روشن تو یہ گردش لیل و نہار کا پورا کا پورا نظام اس کے ساتھ وابستہ کر دیا اسی سے ہے نا یہ ستاروں اور سیاروں کا سورج اور چاند کا پورا کا پورا نظام اور اسی سے جو ہے وہ رات اور دن کی تاریکی اور روشنی کس نے کیا اس میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے روزانہ روزانہ رات آتی ہے اور روزانہ دن کا اجالا ہوتا ہے اور جب صبح کا اجالا ہوتا ہے اور رات کی تاریخی ختم ہوتی ہے رات کی ختم ہوتی ہے تاریخی جب رات کی تاریخی ختم ہوتی ہے اور وہ انسان جو موت کی نیند کی آغوش میں گیا ہوا ہوتا ہے جو موت کے ساتھ مشابہ ہے لیکن رات کہ جس میں انسان نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے کیسے جاتا ہے اس جانے میں بھی اس کو کوئی اختیار نہیں ہے غور کریں نیند پر نیند کیسے آ جاتی ہے کیسے نیند تاری ہو جاتی ہے اس میں بھی اس کا اختیار نہیں ہے اور جب نیند گہری آ رہی ہو پھر روکنا بھی اس کے بس کی بات نہیں ہے جسم جو ہے چکنا چور ہو رہا ہو تھکاوٹ سے تاپ سے کام کاج سے اور نیند جو ہے وہ سخت تاری ہو اب اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو روک سکے اور جن کی بطور سزا جو ہے جن کو جگایا جاتا ہے نیند سے روکا جاتا ہے دیکھیے کہ کیا حال ہوتا ہے کیا حال ان کے دماغ کا ہوتا ہے ان کے ذہن کا اور ان کے جسم کا کیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں ہے کتنی سخت تکلیف جب ٹارچر کیا جاتا ہے اور نیند روکی جاتی ہے نیند آ رہی ہے نیند کی شدت یہ نیند کی نیند کیا ہے کیسے آ رہی ہے اس کے آنے میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کوئی اختیار نہیں نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے اب مردہ اور وہ دونوں ایک جیسے کچھ بھی نہیں نیند کی آغوش میں چلا جاتا بیداری میں بھی اختیار نہیں ہے بیداری میں بھی اختیار نہیں ہے اگر وہ اللہ بیدار نہ کریں تو بیدار بھی ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے اللہ اس کو پھر جو ہے بیدار کرتے ہیں جسم اور روح کا تعلق جو ہے وہ قائم ہوتا ہے اور پھر حساس بشاش طبیعت کے اندر نشاط اور لگ رہا ہے کہ ایک نئی زندگی ہے نئی زندگی ہے یہ روزانہ جو ہے یہ تمہارے انفس کے اندر جہاں یہ آفاق میں نشانی ہے کہ اتنا بڑا آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے اور اتنا بڑا آسمان پیدا کیا جانا مشکل ہے یا تمہارا پیدا کیا جانا مشکل ہے جبکہ تمہیں پہلے پیدا اللہ کر چکا ہے ادب میں سے جب عدم میں سے پہلے پیدا کر چکا ہے تو دوبارہ جو ہے وہ ان ذرات کے اندر جو ہے وہ زندگی ڈالنا جو ہے یہ مشکل ہے یا آسمان اتنا بڑا جو ہے وہ بلند کرنا جو ہے وہ مشکل ہے یہ تو آفاق کے اندر جو ہے وہ تمہارے لیے نشانی ہے اور خود اپنے انفس کے اندر دیکھو کہ رات کی تاریکی میں جو ہے کس طرح تم حالت موت میں ہی جا پہنچتے ہو اور پھر تمہارے بس میں نہیں ہوتا اور اللہ تمہیں پھر بیدار کر دیتے ہیں بیدار کرتے ہیں جس وقت اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اختیار میں تو نہیں ہے زندگی نعمت ہے یاد رکھنا زندگی نعمت ہے زندگی کو نعمت سمجھیں گے نا جس وقت ایک اور بات یاد رکھیے گا زندگی کو نعمت جب سمجھیں گے نا تو نیند اتنی کریں گے جتنی ضرورت ہوگی اتنی نیند کریں گے اتنی ضرورت نیند تو ضرورت کے لیے ہوتی ہے نا اصل تو زندگی زندہ ہونا ہے زندہ بیدار ہونا ہے اصل تو یہی ہے نیند کی حالت میں کیا دو دن پڑے رہے دس دن پڑے رہے مہینہ پڑے رہے دس سال پڑے رہے سو سال پڑے مردہ مرے ہوئے ہیں اس میں کیا ہے اصل تو زندہ ہے نا زندہ جو کچھ کریں گے وہ حالتیں بیداری میں کریں گے زندگی میں کریں گے تو نعمت زندگی جو ہے وہ تو ضرورتن ہے کہ انسان ہے انسان ہے خدا نہیں ہے انسان ہے خدا نہیں ہے جس اللہ نے آسمان بنایا زمین بنائی اور ساری کائنات بنائی اس کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اس لیے وہ خدا ہے انسان خدا نہیں ہے انسان انسان ہے اور انسان محتاج ہے انسان کی اختیار ہیں انسان اگر کام کاج کرتا ہے انسان محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے تو یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا اگر نیند کی آغوش میں نہ جائے اور دوبارہ اپنی صلاحیتوں اور اپنی توانائیوں کو جو ہے وہ فعال اور بحال نہ کرے اس کے لیے نیند جو ہے وہ ناگزیر ہے تو نیند تو ایک ضرورت ہے نیند تو ضرورت ہے نیند اس لیے ہے تاکہ بیداری جو ہے وہ کمال کے ساتھ ہو ٹھیک ہے نا نیند کس لیے ہے تاکہ یہ جو بیداری ہے ورنہ بیداری جو ہے وہ کامل نہیں ہوتی آدھا سویا ہوا ہوتا ہے آدھا جاگ رہا ہوتا ہے کچھ ہوش میں ہوتا ہے کچھ گم بے ہوشی میں ہوتا ہے اگر آدمی تھکا ہوا ہو اور نیند نہ کرے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے کچھ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کچھ اونگ رہا ہوتا ہے کچھ سن بیداری کے اندر کمال نہیں ہوتا پن کے اندر جو ہے وہ کمال نہیں ہوتا تو نیند تو ضرورت ہے اور اس لیے ہے نیند اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے نیند اس لیے ہے اس لیے نیند کی حالت میں نیند کی حالت میں تو اللہ نے کسی انسان کو کسی چیز کا مکلف ہی نہیں کیا اللہ اکبر دین کی حالت میں اللہ نے مکلف کیا ہوش و حواس کی حالت میں اگر چار دن کوئی سویا رہے اور اس سونے میں اس کا اختیار نہ ہو یاد رکھنا چار دن دس دن سویا رہے سونے میں کوئی اختیار نہیں اس میں تو نماز اس پہ فرض نہیں ہے <laughs> نماز کا فرض کیا سویا ہوا ہے نیند ہے ہوش نہیں ہے نا ہوش واس نا تو انسان کو انسان کو مکلف جو ٹھہرایا گیا ہے وہ تو مکلف ٹھہرایا گیا ہوش و حواس کے ساتھ اسی طریقے سے اگر اس پہ جنون تاری ہو گیا اس کو کچھ پتا نہیں ختم تکلیف ختم تو اس لیے مقصود نیند مقصود نہیں ہے مقصود بیداری ہے نیند ضرورتن ہے تو اس لیے ضرورت سے زائد جو شخص نیند کرتا ہے پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں عموماً ہاسٹل کے اندر تو ہوتا ہے چھٹی ہیں پڑے ہوئے پڑے ہوئے نا چھٹی ہے جی سوئے رہو چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے پوری ہو جاتی ہے نیند ہاں سوئے ہوئے تو سوئے ہوئے ہیں بارہ گھنٹے ہو گئے سولہ گھنٹے ہو گئے ہاں سوئے ہوئے ہیں نا اب بتائیے اس میں کیا لذت ہے اچھا اس میں لطف بھی کو نہیں ہے اس میں لطف کیا وہ لطف اگر کسی کو تھوڑا بہت آ رہا ہے تو وہ تو بین الیک نوم وہ درمیان والا جو عرصہ ہوتا ہے باقی سوئے ہوئے میں اٹھے گا تو کبھی ادھر درد ہو رہا ہوگا کبھی ادھر اتنا اس لیے کہ جسم کو جو ہے وہ خام خواہ تو اس لیے نیند جو ہے وہ اصل نہیں اصل بیداری ہے تو زندگی نعمت ہے زندگی نعمت ہے نا زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور زندگی نعمت ہے اس لیے نبی پاک وسلم نے فرمایا کہ جب بیدار ہو تو پہلا کلمہ جو زبان پر آنا چاہیے وہ الحمد للہ ہے الحمد للہ مومن اٹھتا ہی ہے دیکھیں نا جس کی جس کی نئی زندگی کا نئی زندگی روزانہ نئی زندگی مل رہی ہوتی ہے نئی زندگی کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ اگر یہ ہوش و حواس کے ساتھ اور قلب و زین کے استظار کے ساتھ اگر الحمد بیداری کی حالت میں جو ہے وہ زبان سے نکلے گا تو پھر جو سارا دن زندگی ہے زندہ ہے اس زندگی کی قدر کرے گا اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا ضائع نہیں کرے گا پھر قدر کرے گا جب آغاز اس زندگی کا کیسے ہو رہا ہے الحمد للہ الحمد للہ بادما نشور ساری تعریفیں تو اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا ہم تو مر گئے تھے دوبارہ دوبارہ مولت دے دی دوبارہ مہلت دے دی اللہ نے دوبارہ مہلت دے دی بڑی قیمتی اور یہ کہنا کہ بس وقت پاس کر رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں یاد رکھ کہ مومن کا کا ایک لمحہ بھی بوریت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مومن کو ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت ہوتی ہے اور جب ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت ہوتی ہے تو وہ اس لمحے کو جو ہے اس میں کچھ کمانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور کون کیا کماتا ہے وہ کماتا ہے کہ جو دائمی زندگی میں فائدہ دے کمانا بھی یہ سمجھیے کہ وہ جو دائمی زندگی میں فائدہ دینے والی چیز ہو اس لیے اس کو ہر لمحے کی قدر و قیمت اس کے پاس ہوتی ہے جب قدر و قیمت ہوتی ہے تو بوریت کہاں بوریت تو اس پہ آئے کہ جو زندگی کو بوجھ سمجھ رہا ہو زندگی کو بوجھ نہیں سمجھ رہا زندگی کو نعمت سمجھ رہا ہے مومن اور روزانہ جو نئی زندگی مل رہی ہے اس پہ تو کہہ رہے ہیں الحمد اللہ کا شکر ہے اللہ کی تعریف ہے ساری تعریف اور سارا شکر اللہ کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد پھر زندگی دی ہے اس لیے جو زندگی کو نعمت سمجھ رہا ہو بوجھ نہ سمجھ رہا ہو اس میں بوریت کہاں ہو سکتی ہے الحمد للہ اللہ احیانہ باد اما ماتا نا وہی تو یہ روزانہ جو ہے تمہارے انفس کے اندر دلیل موجود ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں موت کی آغوش میں لے جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ تمہیں بیدار کر کے دوبارہ زندگی ادا کرتے ہیں اس کے اندر بھی تمہارے لیے جو ہے وہ نشانی موجود ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے وہ اختصلہ وہ اخرجہ ذخا ذالی کا دھا اور پھر اللہ نے زمین کو جو ہے وہ اس کے بعد بچھا دیا ایسا بچھایا یہاں بچھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ زمین پہ حیات جو ہے حیات ممکن ہے حیات حیات ہے ہی زمین پر اب تک کی دریافت کہ کسی اور جگہ حیات نہیں ہے حیات زمین ہی پر ہے زمین کو کیسا بنایا قابل حیات زندگی نعمت ہے اور جہاں زندگی ہے زندگی ہے اس زمین پر اللہ نے آسمان بنائے ستارے اور کہکشاں اور سیارے بنائے اور اتنی بڑی کائنات اتنی بڑی کائنات اتنی بڑی کائنات کہ انسان کا علم طبیعات جو ہے جہاں آج پہنچا ہے اس سے جہاں جتنا بھی آگے چلتا چلا جائے گا کائنات کی وسعت اور کائنات کی بڑائی اور کائنات کی عظمت ہی پتہ چلتی چلی جائے گی اور جب اور جب یہ عقیدہ ہو کہ اتنی عظیم اتنی بڑی اتنی وسیع کائنات بنانے والا اللہ ہے تو پھر اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کا جو نقش کل پر بیٹھے گا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پھر جھکائے گا نہیں اس کو یہ اللہ ہی کے سامنے جھکا ہوا ہوگا ایسا جھکا ہوا ہوگا ان لوگوں کے بارے میں کہا قرآن نے یاد رکھا یاد رکھیے ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جن کا جن جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں ان نفی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنہار لآیات اللی علی الالباب جو آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں گردش لیل و نہار کے اندر جو ہے وہ تفکر کرتے ہیں ایسے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں یہ وہ صاحبان علم ہیں کہ جب جن کے قلوب کے اندر جو ہے وہ اللہ کی خشیت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی اس طرح جاگزی ہو جاتی ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ ہر چیز ان کے سامنے جو ہے وہ حقیر ہو جاتی ہے ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ انما یکش اللہ من عباد العلماء اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں علماء ہی کے دلوں کے اہل علم کے دلوں کے ہی اندر جو ہے وہ اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس لیے خشیت کا معنی بھی خشیت کا مطلب یہ ہے کہ دل جو ہیں وہ بچھے ہوئے ہوں دل جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں دلوں کے اندر جو ہے کسی قسم کا تکبر اور رعونت اور استقبار اور یہ تکبر اور رعونت اور استقبار ہی ہے جو شرک اور کفر کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے تو جب دل جو ہے وہ جھکے ہوئے اور بچھے ہوئے ہوں گے تو پھر تکبر اور رعونت کا جو ہے وہ یہاں گزر نہیں ہو سکتا اور جب اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی جو ہے قلب کے اندر نقش ہوگی تو پھر دل جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے دل جو ہے وہ بچھے ہوئے ہوں گے پھر ایسے قلوب بھلا اس قسم کا دعویٰ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ آنا ربکم و اور ماں عالم تو من غیری اور یہی وہ خشیت ہے کہ جس کی طرف موسا علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں کہ وہ کا کا کا الا ربی میں تجھے تیرے رب کی معرفت راستہ دکھاتا ہوں نا کہ جب تجھے اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی کہ رب حقیقی کون ہے تو پھر تو ڈرے گا پھر تیرے اندر جو ہے وہ خشیت پیدا ہو جائے گی پھر خشیت پیدا جب ہو جاتی ہے تو یہ خشیت جو ہے پھر تیرے نفس کا تزکیہ کرے گی تیرے نفس کا پھر یہ خشیت ہے وہ تزکیہ کرے گی تیرا نفس پاک اور صاف ہوگا اور اس تکبر اور رعونت سے جو ہے اور گندگی اور نجاست سے جو ہے اس کو جو ہے وہ نجات ملے گی تو اس لیے فرمایا کہ یہ زمین یہ زمین کو ہم نے قابل حیات بنایا ہے اتنی بڑی کائنات ہے لیکن اس کائنات کے اندر یہ ہمارا نظام شمسی جو بہت چھوٹا اور اس کے اندر زمین اور اس زمین ہی کے اندر تو وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کو نعمت حیات کہا گیا ہے وہ عظیم نعمت ہے اور اس عظیم نعمت کا اعلیٰ درجہ جو ہے اعلیٰ درجہ اعلیٰ درجہ کہ جس میں نمو بھی ہے نمو محض ہی نہیں جو کہ نباتات کا ہے جس میں احساس بھی ہے احساس محض ہی نہیں کہ جو حیوانات کا ہے جس میں شعور اور تعقل بھی ہے جو انسان ہی کا خاصا ہے حیات اپنے تمام کمال کے ساتھ جو ہے وہ حضرت انسان ہی کو ملی ہے اور اسی کا کے اسی زمین کے اندر ومرعاها پھر زمین بنائی قابل حیات اور پھر زمین کے اندر تمہاری نشو و نما کے لیے سامان بھی فراہم اس نے کیا ہے اس نے تمہاری نشو و نما کا سامان بھی جو ہے وہ فراہم کیا ہے کہنے صورت ہے آیات چھوٹی چھوٹی ہیں مختصر ہیں جہاں دوسرے مقامات پر مفصل بیان کیا گیا ہے یہاں ایک آیت ہی کے اندر جو ہے وہ سارا مضمون بیان کر دیا گیا ہے یہاں اتنی بات کی کہ آپ دیکھیں ہاں ما اس سے پانی نکالا پانی پانی ضرورت ہے حیات کے لیے پانی وہ مر اور روئیدگی اور سبزی اور جو زمین سے نکل رہا ہے سا جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے نباتات سبزہ چارہ آپ دیکھیے کہ جتنا بھی جتنی بھی اخذیاں ہیں غذائیں جتنی بھی ہیں ان سب کی اصل تو یہی ہے اصل تو یہی ہے غور کرو اتنا غور کرو وہ سارے کو جب سمیٹا تو اتنا آ گیا آپ گوشت کو لیں آپ دودھ کو لیں جو حیوانی غذائیں ہیں لحمیات ہیں چکنائی ہے اب ان کی اصل کیا ہے وہی بھینس ہے وہی بکری ہے وہی گائے ہیں وہی سبزہ کھا رہی ہے سبزہ ہی کھا رہی ہے نا کیا کھائے گی سبزہ گائے تو گوشت نہیں کھائے گی بھینس تو گوشت نہیں کھائے گی سبزہ ہی کھائے گی اور وہی سبزہ کھا رہی ہے اور اسی کے تھنوں سے قرآن دوسری جگہ کا ہے وہ فی عبرا نسخی بھی معافی بتونیا یہ جانوروں پر غور کرو جانوروں پر اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے نشانی کیسی نشانی کہ ان کے پیٹوں میں دیکھو ایک طرف گوبر ہے گندا گوبر اور ایک طرف خون ہے وہ بھی ناپاک اور گوبر اور خون کے درمیان سے ہم جو ہے وہ ایسا سفید کالی بھینس سے جو ہے ایسا سفید دودھ نکالتے ہیں جس میں نہ گوبر کی امیزش ہوتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ دودھ کی امیزش ہوتی ہے نہ پانی کی ہوتی ہے خالص دودھ خالص دودھ جو ہے خالص دودھ اور یہی دودھ ہے جس سے مکھن تیار کریں جس سے گھی تیار کریں جو غذاؤں میں جو ہے وہ چکنائی سب سے بڑھ کر جو ہے جس کے اندر غذا سب سے زیادہ ہے پھر ان کا گوشت پوشت جو ہے وہ بھی اسی سبزے سے تو جتنی بھی اخذیا ہیں غذائیں جتنی بھی ہیں ان سب کی اصل زمین سے جو نکل رہا ہے زمین سے جو نکل رہا ہے اگر غور کرنا قرآن کہتا کیا ہے اللہ اخرج منها ماها ومرعاها ہم نے اس زمین سے پھر پانی کو نکالا اور سبزے کو نکالا ہاں؟ اور ولجی ارساہا اور پھر ہم نے زمین پر جو ہے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ زمین کا توازن جو ہے وہ قائم رہے کہیں اچکولے نہ کھاتی پھرے کہیں تم کو جو ہے وہ لے کر لڑک نہ جائے ہاں، یہ توازن بھی ہم نے قائم کیا ہوا ہے زمین کا انسان کو تو فکر ہے نا آج انسان کو سب سے زیادہ جو فکر ہے فکر معاشی ہے نا فکر معاش سب کو یہ نہیں کہ پاکستان والوں کو پاکستان سے زیادہ امریکہ والوں کو ہے یورپ اور امریکہ ان کو پاکستان سے زیادہ ہے فکر اللہ اللہ نے جو حقیقی رب ہے جو حقیقی رب ہیں یہ جھوٹے رب جو بنے پھرتے ہیں یہ جھوٹے رب خود ہی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری ہمارا یہ سارا کا سارا معاشی نظام جو تلپٹ ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے آپ یقین جانے ہو رہا ہے کتنا وقت لگتا ہے یہ اللہ ہی خوب جانتے ہیں اس لیے کہ اس نظام عالم کو پر کے فیصلے جو ہے وہ اللہ ہی فرماتے ہیں لیکن دنیا دیکھ رہی ہے یہ میں بار بار اس لیے توجہ دلا دیتا تو ہوں کہ کبھی ہم اس دور میں رہ رہے ہیں ہم اس دور میں رہ رہے ہیں اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں اور تاریخ انسانی میں کیا رونما ہو رہا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہم تو چھوٹے چھوٹے واقعات دیکھتے ہیں نا ہم تو سردار زرداری کو گیلانی کیانی کو للکاری کو اور ہم تو انہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا یہ تو ایسے ہی تکنی تماشا جو ہے نا ان کو تو چھوڑیں اس نظام عالم کے اندر انسان انسانوں کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے انسانوں کی دنیا میں انسانوں کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تاریخی لحاظ سے مورخ تو آنے والا لکھے گا نا تاریخی اعتبار سے جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ اس کائنات کی تاریخ میں بہت بڑا واقعہ رونما ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہو رہا ہے معلوم تاریخ جتنی بھی ہے معلوم تاریخ جو معلوم نہیں ہے وہ تو نامعلوم ہے لیکن معلوم تاریخ میں جو کچھ ہمارے دور میں ہو رہا ہے یہ آپ ساری تاریخ کھنگال ڈالیں آپ کو ملے گا نہیں بڑے بڑے مورخین جو ہے نا ان کو چیلنج ہے جتنے ہیں تاریخ نگار کہ تاریخ اب تک کی جتنی معلوم تاریخ ہے جو اب ہو رہا ہے ہمارے دور میں ایسا کوئی واقعہ بتلا سکتے ہیں معلوم تاریخ میں کیا ہو رہا اتنا سمجھے بس چھوٹا مختصر کہ اس وقت یہ جس کو آپ ریاست کہتے ہیں ریاست ریاست جس کو کہتے ہیں اسٹیٹ یہ اسٹیٹ جس سطح پر پہنچ گئی ہے ماضی میں اتنی وسیع اسٹیٹ کا تصور جو ہے وہ کہیں ملے گا نہیں رومن امپائر اپنی جگہ پر پرشین امپائر اپنی جگہ پر یہ سب کچھ لیکن یہ گلوبل اسٹیٹ آج جو ہے امریکہ کی سرزمین کو نہ سمجھیں صرف بر اعظم امریکہ کو یا امریکہ کی سرزمین کو نہ سمجھیں آپ گلوبل اسٹیٹ کے شہری ہیں گلوبل اسٹیٹ کے شہری ہیں آپ صرف بات یہ ہے کہ آپ کو حقوق وہ نہیں ملتے آپ کو حقوق وہ نہیں ملتے جو امریکن شہری کو ملتے ہیں لیکن آپ اپنی محکوم ہونے کے لحاظ سے گلوبل سٹیٹ کے محکوم ہیں گلوبل سٹیٹ کے محکوم ہیں حقوق آپ کے جو ہیں وہ امریکن شہری والے نہیں ہیں لیکن آپ امریکن سٹیٹ جو گلوبل سٹیٹ کا کردار ادا کر رہی ہے جو گلوبل اسٹیٹ کا کردار ادا کر رہی ہے آپ اس کے شہری ضرور ہیں آپ اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے سے بالکل رجسٹرڈ ہیں اس کے آپ رجسٹرڈ شہری ہیں اس کے اس لیے کہ آپ کے پاس کارڈ وہی ہے جو ان کا ہے جو ان کا دیا ہوا ہے آپ اس سے نکل نہیں سکتے اور جتنی بھی اسٹیٹس ہیں چاہے یورپین سٹیٹس ہوں اور چاہے عالم اسلام کی سٹیٹس ہوں سننا ذرا اور چاہے افغانستان کی سٹیٹ ہو افغانستان کی سٹیٹ بھی سٹیٹ کی بات کر رہا ہوں افغانستان کی جو سٹیٹ ہے جس کا حکمران کرزئی ہے یہ تمام سٹیٹس جو ہیں یہ گلوبل سٹیٹس کے ساتھ ہیں گلوبل سٹیٹس کے تابع ہیں تابے اپنی مجبوری کی وجہ سے ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا <laughs> یہ بھی سمجھیے گا تابے ان کی مجبوری ہے یہ نہیں ہے کہ امریکہ جو گلوبل سٹیٹ کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے وہ گلوبل سٹیٹ نے ان کو طاقت کے بل بوتے پر یاد رکھنا طاقت کے بل بوتے پر دنیا کی تمام سٹیٹس کو اپنا محکوم بنایا ایسا نہیں ہے طاقت کی بل بوتے پر اپنا محکوم بنایا ایسا نہیں ہے یہ تمام دنیا کی سٹیٹس جو ہیں گلوبل سٹیٹ کا کردار ادا کرنے والی سٹیٹ امریکہ اس کے تابع ہونا ان کی مجبوری ہے اس لیے کہ دنیا جس فکر معاش میں مبتلا ہے جس فکر معاش میں مبتلا ہے اور اس فکر معاش کے لیے جو نظام اس نے وضع کیا ہے نظام سرمایہ داری اور نظام سرمایہ داری وہ نظام کہ جو سارا کا سارا اس وقت وہ نظام آداد ہی پر ہے آداد ہی پر کے علاوہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے عددوں پر ہے عدد ہیں فگرز فگرز پر وہ سارا کا سارا نظام ہے دنیا کا دنیا کا سارا نظام فگرز پر چل رہا ہے آپ کا کروڑوں پتی ہے اس کے پاس فگر ہیں اس کے پاس پہلے تو ہوتا تھا پہلے تو ہوتا تھا سونا ہوتا تھا چاندی ہوتی تھی پیچھے مالیت ہوتی تھی سونا اور چاندی کرنسی اب تو فگرز ہیں آپ کے زرداری صاحب ہیں ان کے پاس فگر بس فگر میں وہ کتنے آگے ہیں فگر میں نواز شریف صاحب کتنے آگے ہیں فگر میں فلاں کتنا ہیں اور فگر اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ پیچھے اس کے کچھ بھی نہیں ہے سوائے جو ہے ایک وہم کے یہ ہی فر ہیں اور دنیا ساری اس فرس کے نظام کے ساتھ جو ہے وہ جکڑی ہوئی ہے اور اس فگرز کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے گلوبل سٹیٹ کی ضرورت ہے دنیا کی تمام سٹیٹس کو دنیا کی تمام سٹیٹس کو گلوبل سٹیٹ کی ضرورت ہے اس لیے کہ اگر گلوبل اسٹیٹ نہیں ہے تو دنیا کی تمام اسٹیٹس ختم ہو جاتی ہیں اس لیے گلوبل اسٹیٹس کا قیام گلوبل اسٹیٹس کا استحکام گلوبل سٹیٹس کی فتح جو ہے دنیا کی تمام اسٹیٹس کے لیے ضروری ہے اور پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بھی ضروری ہے سمجھ آ رہی ہے نا اس لیے جب پاکستان کے حکمرانوں کے لیے اور پاکستان کے ایش پسند طبقات کے لیے اسٹیٹ ناگزیر ہے تو اسٹیٹ کو باقی رکھنے کے لیے گلوبل اسٹیٹ کی تابے داری جو ضروری ہے اس لیے فیصلہ وہی مانے گئی پاکستان پاکستان اسٹیٹ ریمڈ کے بارے میں کہ جو گلوبل اسٹیٹ کہے گی حقانی کے بارے میں جو گلوبل اسٹیٹ کہے گی یہ ناگزیر ہے اگر گلوبل اسٹیٹ کو نہیں مانتے تو آپ سٹیٹ آپ کی ختم ہو جاتی ہے سٹیٹ ختم ہو جاتی ہے سمجھ آ رہی ہے نا اس لیے سٹیٹ ختم کرنا جو ہے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے تو سٹیٹ سمجھ رہے ہو کہ گلوبل سٹیٹ جو امریکن سٹیٹ ہے اور جس کے تابع دنیا کی تمام سٹیٹس ہیں یہ سب مل کر جو ہے ایک گلوبل سٹیٹ کی صورت جو ہے وہ اختیار کرتی ہیں اس لیے کہ وہ فگرز کا وہمی نظام جو ہے وہ قائم رکھنا ان کے لیے ناگزیر ہے اگر وہ فگرز کا وہمی نظام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو دنیا کا سارا کا سارا معاشی نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو جاتا ہے لیکن تاریخ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے کہ افغانستان کی ریاست نہیں پاکستان کی ریاست نہیں اس گلوبل سٹیٹ کے جہاں تاریخ انسانی میں گلوبل سٹیٹ جہاں پہنچی ہے ماضی میں سٹیٹ جو ہے یعنی پوری دنیا جو ہے ایک سٹیٹ جو ہے وہ اس طرح بن چکی ہو اور اس کے مفادات جو ہیں وہ ایک وادت کی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکے ہوں ماضی میں ایسا آپ کو ملے گا نہیں ایسی گلوبل سٹیٹ اس گلوبل سٹیٹ کی کشمکش جو ہے وہ چل رہی ہے کچھ سٹیٹ لیس انسانوں کے ساتھ یہ ہے وہ جنگ یہ ایسی جنگ ہے کہ تاریخ انسانی میں ایسی جنگ نہیں ہوئی ہے اور اس جنگ میں جو ہے وہ اسٹیٹ شکست کھا رہی ہے اور اسٹیٹ لیس پیپل جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں لیس پیپل کامیاب ہو رہے ہیں افغانستان کی ریاست جو ہے وہ مقابلے میں نہیں ہے افغانستان کی ریاست جو ہے وہ گلوبل اسٹیٹ کے ساتھ ہے جو گلوبل اسٹیٹ کے ساتھ کشمکش اور جنگ جن کی ہو رہی ہے وہ اسٹیٹ لیس لوگ ہیں پاکستان کے حکمران سٹیٹ لیس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں پاکستان کے حکمران سٹیٹ لیس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور سٹیٹ لیس اگر ہو جائیں تو آپ بالکل آزاد ہو جاتے ہیں ایسے آزاد ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کے کسی دھارے میں آتے نہیں ہیں اور اس زمین پر سب سے خطرناک ترین ان کے لیے اسٹیٹ لیس پیپل ہے بس اسٹیٹ لیس پیپل سے زیادہ خطرناک ان کے لیے کوئی اور فرد نہیں ہے تو اس لیے یہ کشمکش ہو رہی ہے اور جس وقت اب ان کو خطرات ہیں وہ کہ اگر یہ یہ کشمکش کامیاب ہو جاتی ہے اور اسٹیٹ کو گلوبل اسٹیٹ کو شکست ہو جاتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ شاء گلوبل اسٹیٹ کو شکست اور اسٹیٹ لیس پیپل جو ہیں جس وقت کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا پوری کا سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ مارز خطر میں ہے دنیا پوری کا مارز اور دنیا پوری کے جو یہ یہ فگرز فگرز ہیں خطرے میں ہیں اور یہ جب فگرز خطرے میں ہو جائیں فگرز ختم ہو جائیں گے تو پھر وہی اللہ کی دی چیزیں جو ہیں جو فطری طریقے سے آپ کو حاصل ہوتی ہیں وہی کھائیں پیئیں گے اس لیے آزاد انسانوں کو تو کسی قسم کا کوئی خطرہ جو ہے وہ نہیں ہے لیکن جنہوں نے اسی اسٹیٹ کو جو ہے وہ اپنا رب جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اس وقت ان کے لیے سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ معاش ہی ہے ہر وقت معاش کے خطرے میں ہیں تو انسان تو انسان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان تو انسان اللہ فرماتے ہیں ہم تو ایسے رب ہیں کہ تمہاری تمہاری پرورش اور تمہاری تربیت تو ہے ہی ہے ہمارے ذمے اس لیے کہ تم ہمارے بندے ہو اور تمہیں ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے لیکن ہم نے تو جو وسائل جو ہیں وہ مہیا کیے ہیں وہ صرف تمہارے لیے نہیں ہیں متا ہے تمہارے لیے بھی ہیں تمہارے جانوروں کے لیے بھی ہیں تم بھینسوں سے دودھ جو ہے وہ پیو اور تمہاری بھینسوں کا چارہ بھی کبھی کم نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ تو ہم نے بنایا ہوا ہے اس کو یہ ہو کہ ہم نے تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی جو ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ تیار کیا ہے تو جہاں انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میں کیا مجھے رزق کا کیا فکر ہے مجھے میری بھینس ہے اگر اور میں مومن ہوں اور میری گائے اگر اس کی بھی کوئی فکر نہیں ہے اور اللہ کا نظام تو ایسا ہے یہی لاہور جو ہے آج سے سو سال پہلے آج سے سو سال پہلے جتنا دودھ استعمال ہوتا تھا آج اتنا دودھ تو چند گھروں کے اندر استعمال ہو جاتا ہے آج سے سو سال پہلے آج دودھ جتنا استعمال تو دودھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اور بھینسوں پر پابندی لگا دی کہ اور بھینسوں کا چارہ وہ بھی مل رہا ہے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے سو سال پہلے جتنا پانی خرچ ہوتا تھا اس سے زائد جو ہے وہ اب دودھ خرچ ہوتا ہے روزانہ کے دودھ کا حساب صرف لاہور کا لگا لیجیے اور پھر جو بھینسیں دودھ دے رہی ہوتی ہیں ان کے چارہ بھی ہے یا نہیں چارہ بھی ان کو تو مل رہا ہے نا اس لیے تو دودھ دے رہی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں متا اللہ ولی ہم نے تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی جو ہے یہ سامان جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے تو جب یقین ہو اللہ کی ربوبیت پر جس کا جب مومن ہو مومن کو حالات کیسے کیوں نہ ہو مومن کو کیا خدشہ ہو مومن کو بس ایک کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے یا نہیں حقیقی رب کے ساتھ ہے یا نہیں اگر حقیقی رب کے ساتھ اس کا تعلق ہے حالات جتنے بھی جو ہیں وہ دیگر گو آئیں گے انشاءاللہ انہی کے حق میں مضر ہوں گے کہ جو حالات کے رب بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو حقیقی رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ کسی قسم کا خطرہ نہیں حالت اطمینان ہی میں ہوگا انشاءاللہ یہ سمندر کے اندر ڈالا جائے گا وہاں بھی اطمینان اس کو ہوگا اور یہ فرعون کے ارد گرد فرعون اور فرعون ہی کا مشیر وزیر ہیں یہ وہاں بھی اطمینان ہی کے ساتھ ہوگا اس لیے اس کو اطمینان ہی حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے انشاءاللہ یہ باقی آیات کی جو ہے وہ مطالب ہم اگلے درس میں جو ہے وہ کریں گے اور اگلا درس جو ہے یہ اگلے منگل کو نہیں ہوگا اس سے اگلے منگل کو غالباً چوبیس تاریخ ہوگی اس منگل کو انشاءاللہ ہوگا اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ سورہ النازعات کی اگلی آیات مکمل ہو جائیں واخر داوان